حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کے بجائے کوئی اور چیز بہتر سمجھے تو اپنے قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بارہ